ملا علی کاری اور عقیدہ ختم دبوت علامہ ابن بدال لکھتے ہیں لغت عرب کے مطابق لفظ لو یہ ظاہر کرتا ہے کہ دو چیزیں ایک دوسرے کا لازمہ ہیں یعنی اگر ایک چیز نہ ہوگی تو دوسری بھی نہ ہوگی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے جب سیدنا عمر بن خطاب ہی نبی نہیں تو پھر کوئی دوسرا بھی نبی نہیں ہو سکتا یہ قضیہ سمجھنے کے بعد اب ملا علی کاری کی ایک عبارت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا ختم نبوت کے حوالے سے ملا علی کاری کا وہی موقف ہے جو تمام امت کا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا مرتد اور کافر ہوگا تاہم ان کی ایک عبارت سے بعض لوگوں نے ایک ایسا معنی کشید کرنے کی کوشش کی ہے جو ملا علی کاری کی مراد نہیں تھا انہوں نے نبی کریم کی طرف منصوب ایک حدیث ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے پر بحث کی ہے وہ اس حدیث پر علماء مثلا حافظ ابن عبدالبر اور حافظ نووی کے اقوال نقل کرتے ہیں جن کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہے مگر ملا علی کاری اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں اور اس کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا اس عمر تک زندہ نہیں رہے گا کہ حد بلوخ کو پہنچ جائے کیونکہ سلبی اولاد دل کا جوہر ہوتی ہے محاورہ ہے کہ بیٹا باپ کا جوہر ہوتا ہے تو اگر ابراہیم ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے اور چالیس برس کی عمر کو پہنچ جاتے اور نبی بن جاتے تو لازم ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین نہ رہتے وہ ایک بات فرض کر رہے ہیں کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا مگر چونکہ یہ سب کچھ نہیں ہوا لہٰذا صرف سمجھانے کی غرض سے یہ بات فرض کر لی گئی ہے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کئی الہ ہوتے تو ان میں فساد ہوتا اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اور الہ ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر اور الہ ہوتے تو یوں ہوتا مگر اور الہ موجود ہی نہیں ہے لہٰذا ایسا نہیں ہے ملا علی کاری اسی سیاق میں لکھتے ہیں ابراہیم یا عمر اگر نبی بن جاتے تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوتے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام ہیں تب بھی یہ اللہ کے فرمان و خاتم النبی جین کے منافی نہ ہوتا تب اس کا معنی یہ کیا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو ان کی نبوت کو منسوخ کر دے اور ان کی امت سے نہ ہو اب یہاں کلمہ لو ہے اگر ابراہیم زندہ رہتے یا عمر نبی ہوتے تو معنی یوں ہوتا بصورت دیگر معنی وہی رہے گا کہ کوئی بھی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا اب کسی بھی نبی کا آنا ختم نبوت کے منافی ہے اس سے پچھلی عبارت میں وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ابراہیم کا زندہ رہ کر نبی ہونا ہی ختم نبوت کے منافی تھا لیکن بالفرض محال ایسا ہو جاتا تو اس آیت کا معنی یوں کر لیا جاتا ملا علی کاری کی دوسری عبارات ملاحظہ ہوں لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ بالاجماع کفر ہے نیز وہ لکھتے ہیں معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہی نہیں ہوگا کیونکہ آپ خاتم النبیین جین ہیں اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتے سیدنا عمر کے بارے میں بھی ایسا ہی فرمان ہے یہ حکم تقدیری اور فرضی ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بعد نبوت کا تصور ہوتا تو میرے صحابہ کی ایک جماعت کو نبی بنایا جاتا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں نیز لکھتے ہیں میں عاقب ہوں یعنی انبیاء کے بعد آیا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں سہا میں ہے کہ عاقب کا معنی آخری نبی ہے ہر چیز جو کسی کے بعد آئے عاقب کہلاتی ہے نیز مقفی کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں معنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جب آپ آخری ہیں تو یقیناً آپ کے بعد کوئی نبی نہیں مزید لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بعد آخر میں آنے والے ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جھوٹے نبی اور اس کی تصدیق کرنے والے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی اور تشریح میں دعوی نبوت کفر اور ارتداد ہے اس پر کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کا اجماع بھی ہے علامہ حلیمی فرماتے ہیں اگر کوئی عہد نبوی میں یا اس کے بعد نبی ہونے کی تمنا کرے تو یہ کفر ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں مسلمہ نے رسول اللہ کے پاس دو آدمی بھیجے ایک اسال بن حجر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو کہنے لگے ہم مسلمہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں اگر میں قاصدوں کا قتل روا رکھتا تو تمہیں قتل کر دیتا سیدنا نعیم بن مسعود اشجعی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمہ کا خط پڑھا تو آپ نے قاصدوں سے پوچھا آپ کا عقیدہ کیا ہے کہنے لگے وہی جو خط میں لکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر قاصدوں کو قتل نہ کرنے کا قانون نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا صحیح بخاری میں ہے کہ اسود انسی کو بھی قتل کر دیا گیا تھا سیدنا وحشی بن حرب بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا آپ وحشی ہیں میں نے کہا جی ہاں فرمایا حمزہ کو قتل آپ نے کیا تھا عرض کیا جی آپ کو صحیح خبر پہنچی ہے فرمایا آپ میرے سامنے آنے سے اجتناب کیجیے گا میں وہاں سے چلا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ قذاب کے فتنے نے زور پکڑا تو میرے دل میں خیال آیا کہ مسلمہ کو میں قتل کروں گا تاکہ حمزہ کے قتل کا بوجھ میرے سر سے اتر جائے میں اس سے جنگ کرنے والے لشکر میں شامل ہو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی دیوار کے شگاف میں کھڑا ہے جو خاکستری اونٹ کی طرح گندم گوں تھا اور اس کے بال پرا گندا تھے میں نے اسے دیکھا تو اپنا نیزہ اس کے سینے میں پیوست کر دیا اور اس کا سینہ پیٹ تک چر گیا پھر ایک انصاری نے اس کا سر تلوار سے قلم کر دیا امام سہنون فرماتے ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس کی طرف وہی کی جاتی ہے اس سے توبہ کروائی جائے گی اگر توبہ کر لے تو بہتر ورنہ قتل کر دیا جائے گا علامہ عبدالقاہر بغدادی لکھتے ہیں اہل سنت ہر مدعی نبوت کو کافر کہتے ہیں وہ اسلام سے پہلے ہو جیسا کہ زرادشت یوداسف یداسف مانی وسان مصفیور اور مستق ہیں یا اسلام کے بعد ہو جیسا کہ مسلمہ تجارے اسود اور یزید انسی اور ان کے بعد جتنے بھی متنبی پیدا ہوئے علامہ ابن حضم لکھتے ہیں جو کہے کہ اللہ فلاں شخص کے روپ میں ہے یا کہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے جسم میں حلول کرتا ہے یا کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو اس کے کفر میں اہل اسلام میں سے دو انسانوں کا بھی اختلاف نہیں کیونکہ ان میں سے ہر چیز کی دلیل ہر شخص پر قائم ہو چکی ہے قاضی ایاز لکھتے ہیں اسی طرح جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں یا اس کے بعد نبوت میں کسی کو شریک قرار دے وہ کافر ہے یہود کا عیسویہ فرقہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خطہ عرب کے ساتھ خاص ہے فرقہ خرمیہ کہتا ہے کہ رسول متواتر آتے رہیں گے روافظ کی اکثریت کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی آپ کی رسالت میں شریک ہیں اسی طرح ان کے نزدیک ان کا ہر امام نبوت اور حجت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے بزیغیہ اور بیانیہ فرقے بزیخ اور بیان نامی اشخاص کی نبوت کے قائل ہیں یہ سب لوگ کافر ہیں اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے جس نے خود نبوت کا دعویٰ کیا یا فلاسفہ اور غالی صوفیوں کی طرح دل کی صفائی سے نبوت کے اقتصاب اور نبوت کے مرتبے تک پہنچنے کو جائز سمجھا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے جو نبوت کا مدعی نہ ہو مگر خود پر وہی کے نزول کا دعویٰ کرتا ہو یا کہتا ہو کہ وہ آسمان پر چڑھتا ہے جنت میں داخل ہوتا ہے اور اس کے پھل کھاتا ہے اور حورین سے مونقہ کرتا ہے اس قسم کے نظریات رکھنے والے تمام لوگ کافر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکزیب کرتے ہیں حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم النبی جین ہیں آپ پوری انسانیت کی طرف مبعوث ہیں یہ کلام اپنے ظاہری معنی پر محمول ہوگا اس پر امت کا اجماع ہے اس میں کسی قسم کی تعویل و تخصیص کی گنجائش نہیں پس مذکورہ بالا فرقوں کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں اجماع امت اور قرآن و سنت کے دلائل سے یہ لوگ دائرہ اسلام سے یقیناً خارج ہیں علامہ ابن قدامہ مقدسی لکھتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا مدعی نبوت کی تصدیق کرتا ہے وہ مرتد ہے مسلمہ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی قوم نے اس کی تصدیق کی اور وہ مرتد قرار پائے اسی طرح طلحہ اسدی اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی مرتد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس قذاب نہیں آ جاتے ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا حافظ نودی لکھتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا مدعی نبوت کی تصدیق کرے وہ کافر ہے علامہ قرانی لکھتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرے یا کہے کہ اس کی طرف وہی کی جاتی ہے ابن قاسم رحیم اللہ اسے مرتد کہتے ہیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں نبوت کا مدعی اگر جھوٹا ہو تو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا کافر اور بدترین انسان ہوتا ہے مزید لکھتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور اللہ نے اسے نیز تو نابود اور ذلیل و رسوا نہ کر دیا ہو اور اس کا جھوٹ و فسق ظاہر نہ کیا ہو نیز رقم دراز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا اسبات کرتا ہے وہ مسلمہ کذاب اور اس جیسے دوسرے جھوٹے مدیان نبوت کے پیروکاروں کے حکم میں ہے ایک جگہ فرمایا ظاہر ہے کہ مدعی نبوت یا تو مخلوق میں سب سے افضل اور اکمل ہو یا سب سے ناقص اور رزیل ہو اسی لیے قبیلہ ثقیف کے ایک بزرگ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو اس نے کہا تھا میں آپ کے متعلق ایک بھی جملہ نہیں بولوں گا اگر آپ سچے ہیں تو آپ اس سے بلند ہیں کہ میں آپ کی دعوت رد کروں اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ اس سے حقیر ہیں کہ میں آپ کا رد کروں تو مخلوق کا اکمل اور افضل شخص مخلوق کے رزیل ترین اور ناقص ترین شخص جیسا کیسے ہو سکتا ہے سیدنا حسان بن ثابت کی یہ بات کیا خوب ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح نشانیاں نہ بھی ہوتیں تب بھی آپ کی شخصیت نبوت کی خبر دینے کے لیے کافی تھی کذابین میں سے جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس پر جہالت کز فجور اور شیطانی بہکاوے غالب آ گئے اسی طرح جب کسی سچے آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس پر علم نیکی صدق اور دوسری اچھائیاں غالب ہو گئیں یہ بات ادنا تمیز دار آدمی بھی سمجھ سکتا ہے مزید فرماتے ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور خود کو نبی اور رسول باور کروائے یا اللہ کی طرف سے جھوٹی خبر دے وہ کافر ہے اس کا خون حلال ہے جیسا کہ مسلمہ انسی اور اس کے جیسے دیگر متنبی ہیں علامہ سبکی لکھتے ہیں جو الہ ہونے یا نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے یا اللہ کو خالق ماننے سے انکاری ہو تو اس کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں ہے علامہ ابن عربی حنفی لکھتے ہیں نبوت کا دعوے دار یا تو صدق کا پیکر ہوگا یا جھوٹا ترین انسان ہوگا اور کوئی جاہل ہی ایسا ہوگا جو جھوٹے اور سچے کی تمیز نہ کر سکے لوگوں کے احوال ان کی شخصیات کو کھول دیتے ہیں اور جھوٹے اور سچے کی پہچان نبوت کے دعوے کے بغیر بھی بہت سے طریقوں سے ہو جاتی ہے تو ختم نبوت کے دعوے پر کیوں نہیں ہو سکتی مزید لکھتے ہیں جب یہ ثابت ہو چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بعد میں آنے والا اگر معجزات اور خارے کے عادت چیزیں دکھائے اور سچے براہین لے کر آئے تو اس کی تقزیب کیسے کی جائے گی ہم کہتے ہیں کہ ایسے کسی وجود کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ ناممکن ہے اللہ نے جب خبر دے دی ہے کہ آپ خاتم النبی جین ہیں تو ایسا ناممکن ہے کہ کوئی نبوت کا مدعی آئے اور اس کے دعووں سے جھوٹ ظاہر نہ ہو یہ تمام دعوے خواہشات نفسانی کے سبب ہیں کسی دلیل کی وجہ سے نہیں لہٰذا یہ دعوے باطل ہیں حافظ عراقی لکھتے ہیں بعض صوفیہ کا کہنا کہ نبوت قصبی ہوتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ہونا ممکن ہے تو یہ قول شریعت اجماع اور مشہور احادیث کے مخالف ہے ایسی بات کرنے والا امت محمدیہ کا فرد نہیں ہو سکتا بلکہ زندیق ہوتا ہے علامہ کلکشندی لکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نبوت غیر متناہی ہے یہ قصبی چیز ہے جسے کوئی بھی شخص ریاضت کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے یہ لوگ کافر ہیں اور ان کی تکفیر دو وجہوں سے کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبی جین فرمایا ہے اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے جواز کے قائل ہیں نیز یہ لوگ نبوت کو قصبی چیز سمجھتے ہیں علامہ احمد قسطلانی لکھتے ہیں اللہ نے آپ کو خاتم النبی جین بنایا یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اعزاز ہے اور دین حنیف کی تکمیل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث میں بتلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں مقصد ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا مفتری اور دجال ہے وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اب وہ ہزار شعبدہ بازیاں کرے قسم قسم کے جادو تلسم اور جھاڑ پھونک کرے اسے تجال اور قذاب ہی سمجھا جائے گا کیونکہ اہل عقل و خیرت کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا وجود ناممکن ہے ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے آخری انسان ہیں جن پر وہی نازل ہوئی اور ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب نہیں آتی کیونکہ وہ آپ کے دین اور منحج پر نازل ہوں گے ابو حیان کہتے ہیں کہ جو شخص نبوت کو ایک قصبی امر قرار دے کر جاری سمجھتا ہے یا نبی کو ولی سے افضل سمجھتا ہے وہ زندیق واجب القتل ہے واللہ عالم علامہ ابن نجیم حنفی لکھتے ہیں جو یہ نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ یہ بات ضروریات دین میں سے ہے علامہ ابن حجر حیتمی لکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی کا اعتقاد رکھتا ہے اس کے کافر ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے علامہ شربینی لکھتے ہیں جو انبیاء کا انکار کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے انہیں مبعوث نہیں کیا یا کسی نبی کی نبوت کا انکار کرے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا مدیہ نبوت کی تصدیق کرے یا کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالے یا بے ریش یا کرشی ہیں یا کہے کہ نبوت قصبی ہوتی ہے اور دل کی صفائی سے نبوت کا رتبہ پایا جا سکتا ہے یا وہ کہے کہ مجھے وہی کی جاتی ہے لیکن نبوت کا دعویٰ نہ کرے یا وہ کسی نبی اور رسول کی تقزیب کرے یا کسی نبی کو گالی دے اس کی تنقیص شان کرے یا اس کے نام کی یا اللہ کے نام کی تخفیف کرے وہ کافر ہے علامہ رملی لکھتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی تمنا یا نبوت کا دعویٰ قطن جھوٹ ہے اللہ کا فرمان ہے آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں ملا علی قاری لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ بالاجماع کفر ہے علامہ بہوتی لکھتے ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کی وہ کافر ہے کیونکہ اس نے فرمان باری تعالیٰ ولاک کے رسول اللہ و خاتم النبی جین آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبی جین ہیں اور فرمان نبوی میرے بعد کوئی نبی نہیں کی تغذیب کی ہے شیخی زادہ حنفی لکھتے ہیں بزازیہ میں ہے کہ نبی کے معنی کی معرفت کے بعد انبیاء پر ایمان لانا واجب ہے نبی کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ کے عوامر اور نواحی کی خبر دیتا ہے اس کی اللہ کے متعلق دی ہوئی خبروں پر ایمان لازم ہے رہے ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ آپ اب ہمارے رسول اور خاتم الانبیاء و رسول ہیں جو آپ کی نبوت پر تو ایمان لائے لیکن آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہے خادمی حنفی لکھتے ہیں یزید بن انیسا کے مقلدین خوارج کے فرقہ یزیدیہ کی تکفیر لازم ہے کیونکہ وہ عجم کے ایک ایسے نبی کے انتظار میں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو منسوخ کر دے گا آسمان سے اترنے والی کتاب قرآن مجید بیک جنبش اس گروہ کو کافر قرار دیتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبی جین ہونا اور آپ کی شریعت کا قیامت تک باقی رہنا قطعی دلائل سے ثابت ہے بلکہ ضروریات دین میں سے ہے علامہ لکھتے ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کی تصدیق کی وہ کافر ہے کیونکہ وہ فرمان الہی آپ اللہ کے رسول اور خاتم نبی جین ہیں اور فرمان نبوی میرے بعد کوئی نبی نہیں کی تقزیب کا مرتکب ہے فتاوہ عالمگیری میں لکھا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں وہ مسلمان نہیں ہے اسی طرح اگر وہ کہے کہ میں رسول ہوں یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں کافر ہے علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں آپ کا خاتم النبی جین ہونا ان عقائد میں سے ہے جنہیں قرآن نے سراحت کے ساتھ بیان کیا ہے سنت نے واشگاف کیا ہے اور امت نے اس پر اتفاق کیا ہے لہٰذا اس کے خلاف دعویٰ کرنے والا کافر قرار دیا جائے گا اور اگر اس دعوے پر اصرار کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا علامہ ابن باز فرماتے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین ہیں اور تمام جنوں اور انسانوں کی طرف رسول ہیں اس لیے حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی شریعت انسانوں کے معاشی اور اقتصادی مصلحتوں کی تنظیم میں تمام شرائع سے کامل ترین ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین ہیں اللہ فرماتے ہیں محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبی جین ہیں اسی طرح آپ کا خاتمہ نبی ہونا متواتر احادیث سے ثابت ہے الحمد یہ اجماعی مسئلہ ہے اور ضروریات دین میں سے ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر اور جھوٹا ہے اس سے توبہ کروائی جائے گی توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اس کافر کو قتل کر دیا جائے گا علامہ محمد بن صالح اسیمین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں تیس جھوٹے آئیں گے آپ نے ان کی تعداد بیان کی ہے سب کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہیں اور ان کی طرف وہی ہوتی ہے حالانکہ سب جھوٹے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر اور جھوٹا ہے اس کا خون اور مال حلال ہے نیز جس نے مدعی نبوت کی تصدیق کی وہ بھی کافر ہے اس کا مال اور جان بھی حلال ہے ایسا شخص نہ مسلمان ہے اور نہ امت محمدیہ میں داخل ہے جس نے دعویٰ کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے واسطے سے ملتے ہیں وہ کافر ہے اس کا جان و مال حلال ہے علامہ محمد امین حروی لکھتے ہیں یہ حدیث اس بات پر واضح دلالت کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ اور نبوت کی جنس ختم ہے یہ نبوت کی تمام انواع کو شامل ہے بھلے نئی شریعت ہو یا نہ ہو امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور کافر ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الاولیاء ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی کو خاتم الاولیاء یا خاتم الاوسیاء کہنا ثابت نہیں سیدنا ابو ذر غفاری سے منصوب ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں خاتم النبی جین ہوں اسی طرح علی اور اس کی اولاد قیامت تک کے لیے خاتم الاوسیاء ہیں موضوع اور مقصوب روایت ہے حسن بن محمد یحییٰ علوی کذاب ہے حافظ ذہبی نے متہم قرار دیا ہے حافظ ذہبی فرماتے ہیں یہ دونوں حدیثیں اس کی قسب بیانی اور راغزیت پر دلالت گناہ ہیں ابراہیم بن عبداللہ بن حمام سنانی کذاب اور وضع ہے امام داروں قطنی فرماتے ہیں جھوٹا تھا حدیثیں گھڑتا تھا امام ابن عدی نے منکر الحدیث کہا ہے امام ابن حکمان فرماتے ہیں امام عبد الرزاق سے بکثرت ایسی الٹ پلٹ روایتیں بیان کرتا ہے جن سے حجت پکڑنا جائز نہیں حافظ ابن جوزی نے اسے من گھڑت کہا ہے حافظ سیوتین کہتے ہیں من گھڑت ہے اس میں حسن بن محمد بن یاہیا علوی منکر الحدیث راخزی ہے اور ابراہیم بن عبداللہ بن حمام سنانی متروک ہے سیدنا انس بن مالک سے منصوب ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اے علی میں خاتم الانبیاء ہوں اور آپ خاتم الاولیاء ہیں من گھڑت روایت ہے حافظ خطیب بغدادی فرماتے ہیں یہ حدیث قصہ گو لوگوں کی گھڑنتل ہے اسے عمر بن واصل نے خود گھڑا ہے یا اس پر گھڑی گئی ہے واللہ عالم حافظ ابن جوزی نے اسے الموضوعات میں ذکر کیا ہے حافظ زہبی نے مقزوب جھوٹی کہا ہے عمر بن واصل صوفی کی توثیق ثابت نہیں محمد بن سوار بسری کی توثیق درکار ہے عبید اللہ بن لولو کی توثیق درکار ہے حسن بسری کثیر التدلیس ہیں سما کی تصریح نہیں کی سیدنا علی سے منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ خاتم الاولیاء ہیں جیسے میں خاتم النبی جین ہوں جھوٹ ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں یہ ہمارے دور کی گھڑنتل ہے تحریف قرآن اور عقیدہ ختم نبوت قرآن کریم کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اس کو اسی طرح مانیں جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے قرآن کا معنی اور مفہوم وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا امت کے اجماع نے سمجھ لیا اب قرآن کا کوئی ایسا معنی سمجھنا جو سلف نے نہ سمجھا ہو گمراہی اور قرآن کی تحریف ہے ذیل میں آیات پیش کی جا رہی ہیں جن سے بعض لوگ ایسا معنی لیتے ہیں جو عقل کے موافق ہے نہ لغت کے نہ آئمہ سلف کے اور نہ خود قرآن ہی کے موافق ہے قرآن کا دو ٹوک اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اب قرآن کی دوسری آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کی بے کشید کرنا خود قرآن کے خلاف ہے جس سے قرآن میں اختلاف لازم آتا ہے جبکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے سورہ نساء اختلاف کا نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن سے ختم نبوت کے خلاف معنی کشید کرنا گویا قرآن میں تضاد کو ثابت کرنا ہے اسی طرح اسلاف امت یعنی صحابہ اور تابعین کے اجماع نے قرآن سے یہی سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ذلی بیروزی وغیرہ نبی کی آمد کا امکان نہیں ملاحظہ کیجیے فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ آراف اے بنی آدم اگر آپ کے پاس آپ میں سے رسول آئیں اور آپ پر میری آیات تلاوت کریں اس آیت میں قیامت تک نسل آدم کو خطاب ہے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہر زمانے میں ہوگا رسول اللہ نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تک کے درمیانی عرصے کے لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے تو کیا کوئی نبی آیا اگر کوئی اس آیت سے یہ قاعدہ استمباد کرے کہ ہر زمانے میں نبی کا آنا ضروری ہے تو اس درمیانی عرصے میں نبی کیوں نہیں آیا ثابت ہوا کہ یہ قاعدہ اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ ایک نبی بعد کے کئی زمانوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے کافی ہو گئی ہے اور اسی پر امت کا اجماع ہے فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے رسول منتخب کرتا ہے سورہ حج اس آیت میں بیان ہے کہ نبی اور رسول کا انتخاب اللہ ہی کرتا ہے یہ بیان نہیں کہ ہر زمانے میں نبی پیدا ہوتا رہے گا اس نے جب تک چاہا انبیاء کا انتخاب کیا بعد میں انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا یہ قرآن کی دیگر آیات احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا تیرے انعام یافتہ لوگوں کی راہ بلا شبہ رسالت اور نبوت ایک نعمت ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر نعمت ہر زمانے میں ملتی رہے جیسا کہ قرآن کریم کا نزول ایک نعمت ہے لیکن اب اس کا نزول مکمل ہو چکا ہے اسی طرح نبوت ایک نعمت ہے لیکن اب ختم ہو چکی ہے ختم نبوت کا شرف و کمال ختم نبوت کا شرف و کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا خاتم النبیین کا امتی ہونا بھی ایک نعمت ہے فرمان باری تعالیٰ ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انعام یافتہ لوگوں یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے ان کی رفاقت بہت خوب ہے اس آیت سے یہ استدلال کرنا بالکل غلط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے بندہ صالح صدیق شہید اور نبی بن سکتا ہے اس آیت میں ساتھ ہونے سے مراد جنت کا ساتھ ہے جیسا کہ آیت کے اگلے حصے میں ہے ان لوگوں کی رفاقت بہت خوب ہے بعین ہی نبی یا ذلی نبی بن جانے کا ذکر نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ متقین کے ساتھ ہے تو کیا اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ناؤزب اللہ متقی ہے کیونکہ وہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے ثابت ہوا کہ معیت کا معنی عین ہو ہی نہیں سکتا اس سے اگر اطاط کے ذریعے نبی بن جانا ہو تو ہر شخص نبی بن سکتا ہے اور بلکہ خواتین بھی نبی بن سکتی ہیں فرمان باری تعالیٰ ہے جب تک رسول نہ بھیج دیں ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے اعتراض ہے کہ جب عذاب آئے تو اس سے پہلے کوئی رسول ضرور آئے گا معلوم ہوا کہ نبوت جاری ہے آیت سے تو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اگر نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ عذاب نہ کرتے کیونکہ بغیر حجت قائم کرنے کے عذاب کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خلاف ہے یہ مراد نہیں کہ جب عذاب آئے تو اس سے متصل ایک رسول ضرور آئے اصل مقصد چونکہ بیست سے حجت قائم کرنا ہے پس جب ایک رسول کی دعوت دنیا میں موجود ہو جس کی بنا پر حجت قائم ہو چکی ہے تو پہلے رسول کی دعوت ہی عذاب کے لیے کافی ہے ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تمام عالم کے لیے اور قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ہے پس آپ کی آمد سے ان تمام لوگوں پر حجت قائم ہو چکی جہاں جہاں آپ کی دعوت پہنچی عمومی دعوت کی ادلا بیان ہو چکی ہیں جب آپ کے آنے سے تمام عالم پر حجت پوری ہو چکی تو عذاب آنے کے لیے کسی نئے نبی کی آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی فرمانے باری تعالیٰ ہے وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس میں آخرت کا معنی گزشتہ وہی کیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط اور قرآن تصریحات احادیث اجماع لغت اور عقل کے خلاف ہے قرآن میں جہاں بھی آخرت کا ذکر ہوا تو معنی روز قیامت ہی لیا گیا ہے مثلا آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے فرمان باری تعالیٰ ہے ان کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب کو رکھ دیا اس آیت سے استدلال لیا جاتا ہے کہ نبوت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد میں رکھ دی گئی لہٰذا نبوت جاری ہے یہ استدلال سریح باطل ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ نبی آتے رہیں گے مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اس آیت میں کہیں ذکر نہیں کہ ہمیشہ انبیاء آتے رہیں گے اسی آیت میں نزول کتاب کا ذکر ہے مطلب یہ ہے کہ جس بھی نبی پر کتاب کا نزول ہوگا وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا یہ مطلب نہیں کہ تا قیامت کتاب نازل ہوتی رہے گی جو لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہمیشہ نبی آتے رہیں گے وہ اپنے اس استدلال کو آیت کے اگلے حصے پر منطبق کرنے کے لیے تیار نہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن آخری کتاب ہے فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ نے جب انبیاء سے پختہ وعدہ لیا کہ میں آپ کو کتاب و حکمت عطا کروں گا پھر آپ کے پاس ایک ایسا رسول آئے گا جو آپ کی تصدیق کرے گا تو آپ اس پر ایمان لائیں گے اس کی نصرت کریں گے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرا بھاری عہد قبول کرتے ہو انبیاء نے کہا ہم نے اقرار کیا کہا پھر گواہ ہو جائیے اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ہر بعد میں آنے والا نبی چونکہ اپنے سے پہلے آنے والی نبیوں کا مصدق ہوتا ہے لہٰذا خاتم النبی جین کا معنی مستعق النبی جین کیا جائے گا یہ استدلال بھی تحریف قرآن ہے فرمان باری تعالیٰ ہے جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آ گئی جو ان کی کتب کی تصدیق کرتی ہے تو کیا آخری کتاب سے مراد بھی مصدق القتب ہوگا اور اس کے بعد نزول کتب کا سلسلہ جاری سمجھا جائے گا جو لوگ خاتم الانبیاء کا معنی مصدق الانبیاء بتلا کر نبوت کے جاری ہونے کے قائل ہیں قرآن کو وہ بھی آخری مانتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تمام انبیاء کی تصدیق کر دی اسی طرح قرآن پاک نے پہلی تمام کتب کی تصدیق کر دی پہلے انبیاء کی تصدیق کے بعد قرآن نے خبر دی کہ آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا لہٰذا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں فرمان باری تعالیٰ ہے وہ اللہ جس نے امیوں اور ان سے بعد والوں میں سے ایک رسول کی بیست فرمائی رسول ان پر اللہ کی آیت کی تلاوت کرتا ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ واضح گمراہی میں تھے سورج جمعہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے امیوں میں ایک رسول بھیجا جو ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے یہ کتاب و حکمت کی تعلیم ان امیوں کے بعد آنے والوں کے لیے بھی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے بلکہ آپ پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں فرمانے باری تعالیٰ ہے سورہ صبا ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے پوری انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور بعد والے سبھی لوگ شامل ہیں لہٰذا اس آیت کا معنی ہوگا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم امیوں اور بعد والوں سب کے لیے ہے اس کا یہ معنی لینا کہ بعد والوں کے لیے الگ سے نبی مبوس ہوگا قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے اسی طرح خاتم النبی جین والی آیت احادیث رسول اجماع امت اور فطرت کے بھی خلاف ہے لہٰذا یہ آیت کریمہ ختم نبوت پر زبردست دلیل ہے فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ مومن تم کہتے ہو کہ یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ کبھی رسول بھیجے گا ہی نہیں یہ سمجھنا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں واقعی کفری عقیدہ ہے کیونکہ یہ عقیدہ اس قوم نے خود گھڑ لیا تھا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ قرآن کا بیان فرمودہ ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں لہٰذا ان دونوں مثالوں میں انتہا کا بودھ ہے فرمان باری تعالیٰ ہے وہ ہماری طرف کچھ جھوٹ منسوب کر دیتے تو یقیناً ہم انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور ان کی رگے جاں کاٹ دیتے سورہ الحقہ یہ آیت سچے نبی کے متعلق ہے مراد اس سے یہ ہے کہ سچا نبی اگر اللہ پر جھوٹ باندھے تو اللہ اس کی رگے جاں کاٹ دے اس آیت کا یہ معنی نہیں کہ جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھے گا فوری طور پر اس کی رگے جاں کاٹ دی جائے گی اس کو عذاب تو ہوگا اور اس کی پکڑ بھی ہوگی لیکن ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں ہو آخرت میں بھی ہو سکتی ہے